نمبر تیئیس حج میں جلدی کرنی چاہیے عن ابن عباس رضی اللہ عن الفضل رضی اللہ عن او احدهما عن الاخر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المريض وتظل الظالة وتعرض الحاجة حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو تو جلدی کرے کیونکہ بسا اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے یا سواری گم ہو جاتی ہے یا کوئی اور حاجت پیش آ جاتی ہے جو انسان کو حج سے روک دیتی ہے